مجھ کو آتا میرے آتا مجھ کو آتا میرے آتا مجھ کو آتا میرے آتا مجھ کو آتا میرے آتا مجھ کو آتا مدینے بلانا مجھ کو آتا مدینے بلانا سب سے جلوہ دکھانا مجھ کو آتا امامتی میں بلانا سب گنبت کا جلوہ دکھانا مجھ کو آقا مدی میں بلانا سب گنبت کا جلوہ دکھانا تم نکاب اپنے رخ سے اٹھانا تم نکاب اپنے رخ سے اٹھانا اپنے قدموں سے مجھ کو لگانا مجھ کو آ مدینے بلانا سبز گنبد کا جلوہ دکھانا مجھ کو آقا مدینے بلانا سبز گنبد کا جلوہ دکھانا آنا آنا میرے دل پر آنا آ کے آنکھوں میں میری سمانا نہ آ کے آنکھوں میں میری سمانا آنا میرے دل بنانا آ کے آنکھوں میں میری سمانا مجھ کو الفت کا ساغر پلانا مجھ کو الفت کا ساغر پلانا میرا سینہ مدینہ بنانا مجھ کو آقا میں مجھ کو آقا میرے آقا مجھ کو آقا میرے آقا مجھ کو آقا میرے آقا مجھ کو آقا مدینے بلانا مجھ کو آقا مدینے بلانا سب گنبد کا جلوہ دکھانا مجھ کو آقا مدینے بلانا جلوادی کا جلوہ دیکھانا واسطہ لاڈلی فاطمہ کا واسطہ غوث سو احمد رضا کا واسطہ غوث احمد رضا کا واسطہ لاڈ لی کا واسطہ غوث گوسو احمد کا واسطہ میرے مرشد پیا کا واسطہ میرے مرشد پیا کا مجھ کو دیوانہ اپنا بنانا مجھ کو آقا میرے آقا مجھ کو آقا میرے آقا مجھ کو آقا میرے آقا مجھ کو آقا میرے آقا مجھ کو آقا مدینے بلانا مجھ کو آقا مدینے بلانا سبز گنبد کا جلوہ دکھانا مجھ کو آقا مدینے بلانا سبز گنبد کا جلوہ دکھانا گو گناہ گار بھی ہوں تو تیرا گرچہ بدکار بھی گو تو تیرا نا گرچہ بدکار بھی گو تو تیرا گو گناہ گار تیرا گرچہ بدکار بھی گو تو تیرا میں سیاہ تار بھی گو تو تیرا میں سیاں کا بھی تو تیرا بہر خاک مدینہ نبھانا آتا میرے آقا مجھ کو آتا میرے آقا مجھ کو آقا میرے آقا مجھ کو آقا تیرے آقا مجھ کو آقا مدینے بلانا مجھ کو آقا مدینے بلانا سبز گنبد کا جلوہ دکھانا مجھ کو آقا مدینے بلانا سب گنبت کا جلوہ دکھانا ایک بار پھر کرم شہ خیر الانام گو پھر جانی پہ مدینہ روانہ غلام گو پھر جھومتا تا گوا میں چلوں جانی پہ گجاز مکے میں صبح گو تو مدینے میں شام گو پیش نظر گو گنبت خزرا کی پھر بہار کاش پھر مدینے میں میرا قیام گو ہو آنا جانا میرا مدینے میں عمر بھر گو آنا جانا میرا مدینے میں عمر بھر آخر میں زندگی تب ہی اختتام گو یوں مجھ کو موت آئے تمہارے دیار میں چوکھٹ پہ سر گو پہ درو و سلام گو دیوانے رو رگے گے مدینے مدینے کے واسطے واسے اے مدینے کے واسطے ان کی بھی حاضری کا کوئی انتظام ہو ہجر میں جو تڑپتے گئے آقا یاد تہبہ میں روتے گئے آقا ہاں یاد تہبہ میں روتے گئے آقا ہجر میں جو تڑپتے گئے آقا یاد تہبہ میں روتے گئے آقا دیکھ لے وہ بھی شاگ مدینہ دیکھ لے وہ بھی شاگ مدینہ سبز گنبد کا منظر سو گانا مجھ کو آقا میرے آقا مجھ کو آقا میرے آقا مجھ کو آقا میرے آقا مجھ کو آقا میرے آقا مجھ کو آقا مدینے بلانا مجھ کو آقا مدینے بلانا سبز گنبد کا جلوہ دکھانا مجھ کو آقا مدینے بلانا سبز گنبد کا جلوہ دکھانا دشمن بھی آگڑ کر کھڑا گئے آسدوں کا حسد بڑھ چلا گئے ہاں آسدوں کا حسد بڑھ چلا گئے دشمنی دیا کڑ کر کھڑا گئے آسدوں کا حسد بڑھ چلا گئے نا حاسدوں کا حسد بڑھ چلا گئے ظلم گھر سمت سے گو رہا گئے ظلم گھر سمت سے گو رہا گئے جلد اتار کو تم بچانا اس کو آقا مجھ کو آقا میرے آقا مجھ کو آقا میرے آقا مجھ کو آقا میرے آقا مجھ کو آقا مدینے بلانا مجھ کو آقا مدینے بلانا سبز گنبد کا جلوہ دکھانا مجھ کو آقا مدینے بلانا سبز گنبد کا جلوہ دکھانا تم نکاب اپنے رخ سے اٹھانا تم نکاب اپنے رخ سے اٹھانا اپنے قدموں سے مجھ کو لگانا مجھ کو آقا مدینے بلانا سبز گنبت کا جلوہ دکھانا مجھ کو آقا مدینے بلانا سبز گنبت کا جلوہ دکھانا